اچھا کسی صاحب نے لکھا کہ پاکستان میں آج کل کرکٹ میچ کے دوران کھانے اور چائے کا وقفہ ہو رہا ہے جس سے ماہ رمضان کا تقدس پامال ہو رہا ہے کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ اس کو بند کیا جائے یہ بالکل یہ ہونا چاہیے صرف علماء ہی نہیں بلکہ سب کو یہ کرنا چاہیے کہ واقعی یہ رمضان اور روزے کی ایک طرح سے تزیف ہے اور حکومت کو اس پر پابندی لگانی چاہیے کہ رمضان میں جو میچ ہیں وہ رات میں بھی ہوتے ہیں تو دن کے میچ بند کر دیے جائیں اور رمضان میں کھاتا پیتا ہوا آدمی کو دیکھ کر دیکھنے والا آدمی برگشتہ ہوتا ہے بہرحال یہ ناجائز میں اس کی حمامت نہیں کر رہا اور یہ بھی آپ کی تجویز معقول ہے کہ علماء کو چاہیے بلکہ سب کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اور حکومت سے مطالبہ کریں